أعوذ بالله من الشيطان اور ان کو آنے کی دعوت دینے کے بعد پھر ان کو ٹکٹ وغیرہ بھی دیتے تھے پھر بات سننے کا موقع ملتا تھا آج اللہ کا شکر ہے دیکھ کی نسبت پر اللہ کے بندے اپنی جان اپنا مان قربان کر کے ہماری بچیوں میں آتے ہیں ہمارے گھروں میں آتے ہیں کس کو پڑی ہے کس نہیں کسی کو ابھی پنڈل بنوایا بند بنوایا اللہ کے بندوں نے بڑی اللہ جی اللہ کا رحم کرم ہے اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرے نبی کی امت کو عزت دی جائے اس کو اللہ ہے لیکن ہم آگے بڑھے تو اللہ ہمیں اندے دے گا اور ہم ہی اپنے آپ کو دور رکھیں تو پھر اللہ کو تو کوئی بربادی ہے ہے ہاں، یہ بھی یاد رکھو دینداری کے بغیر کوئی مشکل حل نہیں ہوگی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ تو کم بے خیر دنیا والا ہے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دنیا اور آخر کی بھلائی لے کر آیا ہوں اگر دنیا میں بھلائی کی زندگی راحت کی زندگی عزت کی زندگی ہاں سکون اور کی زندگی کیا ہو تو اللہ کے نبی لے کر آئے وہی زندگی گزارنے کا طریقہ اس کو زندگی میں لے آئیں گے اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتیں برسائے گا اس وقت محبتیں برسائے گا برکتیں برسائے گا اللہ عزت ادا ہوگا بیٹا اور اللہ دین کی حفاظت کی دلا پر اللہ ہماری حفاظت کرے گا مانسک زندگی بندی تو بن جاتی ہے میرے بہت پیدا آ جائے لگے جو بات ہمارے لوگ تو سوچتے ہیں گوجرے میں کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا بہت مانا گیا لوگوں کا لیکن لڑائیاں بہت آ گئی زندگی میں چین سکون نہیں ہے مکان پکے بن گئے بنگلے مکانوں میں اے سی آ گیا پتا نہیں کیا کیا دنیا کی جا گئے لیکن سکون چین عزت نہیں آئی کیوں کہ دین نہیں آیا زندگی میں دین نہیں آیا اللہ نے اللہ کے صحابہ کو جب خدا نے عزت دینے کے بعد سراج حضرت حضور کو محبوس کروایا اور آپ دین دینی زندگی کی آپ دنیا لے کر نہیں آئے آپ اللہ کی طرف دین لے کر آئے اور وہ دین جب اصاد نے قبول کیا زندگی اس پر لائے تو اللہ نے آسمان کے دن کے لیے عزت کا اوسط کا خیر فیصلہ ہو رہا ہے آج یہی میرے بھائی ہم لوگ اگر مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں اور پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو زندگی کو دین پر لانے کی فکر ہے اللہ سکون چین نہیں دیکھا ہاں عزت دین میں اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے عزت کمانے کے ایک اللہ ہے اور اللہ عزت کسے دے گا اللہ اپنے رسول کو عزت دے گا اور اپنے رسول کی بات کو ماننے والے ایمان والوں کو عزت دے گا اور تنگیوں سے اللہ کس کو نکالے گا تنگیوں سے اللہ اسی کو نکالے گا جو زندگی میں دین کو داخل کرے گا صحابہ کو اللہ نے سے نکالا اور اللہ نے دنیا کی وسعتیں دی جہاں کے صحابہ کے دسترخوان پر ہزاروں انسانوں نے کھایا اور اس زمانے کی دو بڑی حکومتیں تھیں روم اور فارس جو پوری دنیا پر قبضہ کیے ہوئے تھی اللہ نے اس دین کی برکت سے صحابہ کو ان پر بھی غلط نہیں کروایا دنیا میں صحابہ کی چلی ان کی نہیں چلی عزت کی زندگی اس لیے میرے بھائیوں یہ اللہ نے زندہ میں زندہ جو محنت اللہ کے نبی اپنی امت کو دے کے گئے آپ اللہ کی طرف سے دین دے کر گئے دین کے معنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اس کا نام دین زندگی میں وہی چیز اچھا کرے آدمی دلدار بن جائے گا ہاں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی کے ہر لائن میں راستہ دیا یہاں تک کہ صحابہ یہودوں کے سامنے صحابہ فخر کے طور پر کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی اس راسم کو قبوض فرمایا اور ہمارے پاس بھیجا جو ہمارا نبی ہم پر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے ہاں۔ قرآن میں اس کو اپنی نعمت کو بیان کیا ہے زیادہ ادیش ماں آنے تو حدیث سن کو بل مومن ہو رحیم میں تمہارے تمہارے پاس ایسا نبی بھیجا کہ جس نبی کو تمہاری تکلیف پر تکلیف ہوتی ہے اور جس نبی کے اندر چاہت چاہتی ہے کہ میری امت دنیا میں عزت سے رہے خوشحال رہے ہاں اس لیے میرے بھائیوں یہ ہماری نادانی ہے کہ جس کمی نے ہمارے لیے پیٹ پر پتھر دے اپنے آپ کو لو کیا ہمارے لیے دانت اپنے دانت سے ہی کروائے اور رات رات بھر رو کر رکھنا سے جس کبھی نے ہمارے لیے دعائیں مانگی ہاں اور جس جس کبھی کو اپنی امت کا اتنا فکر تھا کہ ہر وقت امت کے امت کے درد غم میں آپ رہتے تھے اس نبی نے ہمیں ایک دین دیا ہم اسی نے ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور نبی کے دشمنوں کے طور طریقے گھروں لے آئے پریشانی کی شکار ہو گئے اس لیے بھائی یہ تبلیغ کی محنت یہ کوئی نئی محنت نہیں ہے یہ تو محنت نے اپنی ذمہ داری بھلا دی تھی اس کی یاد دہانی ہے کہ بھائی تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تم کہتے ہو میں تاجر ہوں تو تم سمجھتے ہو میری ذمہ داری ہے دکان کی میں بال بچوں والا ہوں تو میری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری سمجھتے آدمی تو ہمیشہ رات میں کہتے میں مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے اس کو مسلمان بول گیا مسلمان ہو تو کیا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کی یاد یہ یہ استعمال نہ کرتے کہ بھائی تمہاری ذمہ داری ہے دو ذمہ داری ہم مسلمان پر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اس کی دو ذمہ داری ایک ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ مسلمان جب کہہ رہا ہے تو مسلمان بن کر جیے مسلمان کے معنی تابے دار کے ہیں عربی میں و یسلموں سے مسلمان ہے اسلمہ کے معنی اپنے آپ کو شروع کر دیا ہم نے کلمہ پڑھا کیا مطلب ہم نے اپنے آپ کو اللہ اللہ کے رسول کے شروع کر دیا کہ اب آپ کی بات مانیں گے آپ کو فرمائیں گے کریں گے مسلمان کے معنی تاب کیا ہے اس کا تابے دار اللہ اللہ کے رسول سلام کر تابے اور جب اللہ اللہ کے رسول کی تابے داری زندگی میں لے آئے گا مسلمان تو پھر اللہ اور کسی مخلوق کے غلامی کرنے سے اللہ اتفاق کر دے گا ہاں۔ ہماری سب سے بڑی بھول یہ میرے بھائی اس پر اس پرانا ہے میرے بھائی کو علیہ صلاح السلام نے ہمیں دین دیا اللہ کی طرف سے اور دین زندگی میں کیسے آئے اس کی محنت دی دونوں چیزیں آپ لے کر آئے اور آپ نے اپنی زندگی میں جو امت تھی آپ کی آپ نے اسے اس ترتیب پر چلایا ہر مسلمان کو کہ جہاں مالدیپ پر لڑا ہو اور وزیر نبی بھی اس محنت کو آپ نے چوبیس گھنٹے کا ایک نظام مسجد میں چلایا کہ ہر مسلمان اپنے بال بچوں کی ذمہ داری پوری کرتا تھا اپنی کمائی کی لائن بھی جاتا تھا اور پھر مسجد نبی میں آ کر اپنے دین کی محنت کرتا تھا اور اسی مسجد سے پھر حضور اپنے صحابہ کی جماعتیں بنا بنا کر خدا کی مخلوق کے پاس محنت کے لیے بھیجا کرتے تھے جاؤ محنت کرو ہر مسلمان کی جو ہے پہلے زندگی میں مسلمان اور اللہ قرآن میں حکم دیا جاری وزیر نام ہو اس سلو حصے میں کہا تھا وہ ایمان والوں پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے اسلام اسلام چیزیں ہیں ایمانیات ہے اللہ پر ایمان لانا اللہ کے نبی پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا اللہ کی کتابوں پہ ایمان لا اللہ کا ایک غیبی نظام ہے فرشتوں کا اس پر نظام لا ایمان لانا قیامت کے دن پہ ایمان رہا ایک ایمانیات ہے دوسرا عبادات ہے بھاجی پہ خدمات ہے رمضان کے روزے ہیں اللہ نے مال دیا تو زکات دینا ہے ہاں اور حج کا اللہ کا حج حج کا حج فرض کر حج کر رہا یہ عبادات ہے اور تیسری بات معاملات ہیں معاملہ تجارت زراعت سیاست مزدوری کیسے کرنا اور کیا معاملہ آپس میں کیسے کرنا ہاں اس کے نے قرآن اتارے ہیں معاملات کے معاشرت چھوٹی چیز رہنا سہ کیسے رہنا اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کو نہ ستا ہے سوڑے پڑوسی کہاں ادا کرے اپنے پڑوسی کا گھر نیچے ہے تو اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی کر کے اس کے گھر کی روشنی اور ہوا نہ آپ کہاں بتایا نے فرمایا کہ اپنے گھر کے پکوان کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو پریشان نہ کرے اپنے گھر کے کھانوں کے پکوان کی خوشبو اپنے پڑوسی کے گھر میں نہ جانے دے اور اگر اس سے بچنا مشکل ہے کہ خوشبو تو جائے گی تو پھر اس کھانے میں سے تھوڑا کھانا اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیج دے تاکہ اس کے بچے کھا لیں آپ کے بہن سے بتایا کہ تمہارے نوکر چاکر جو تمہارے ہیں ان کو بھی وہی کھلاؤ جو تم کھاؤ انہیں بھی وہ پہناؤ جو تم پہنو ہوتا ہے جی کے ڈرائیور ہوتے ہیں آدمی کی فیکٹری ہوتی ہے فیکٹری میں مزدور مزدور ہوتے ہیں گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں بیچارے غریب عورتیں ہمارے گھر کا پوتا لگانے آتی ہے ہمارے گھروں میں ہمارے برتن دھونے کے لیے آتی ہے ہاں یہ ہمارے ہمارے نوکتاگر ہیں ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے خود کھاؤ انہیں کھلاؤ خود پہنو انہیں پہنا اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ کہ ٹھیک ہے گھر میں بیچاری ہمارے گھر میں صفائی کے لیے آتی ہے لیکن اس کا خیال رکھ کبھی خدا نہ خاصا بیچارے بیماری بیمار ہو اور گھر پہ کام کرنے مجبور بیچارے کام کرنے آئے گی اب کیا کیا آپ کو اس کو سلا دے کر گھر کا کام کر دے وہ بھی تیرے جیسی اللہ کی مخلوق ہے ان پر رحم خواہ ان کی ضروریات کا خیال رکھو یہ زندگی ہے میرے دوستوں حضور والی زندگی ہاں۔ آپ کی زندگی اور اخلاق آپ کا رہن ہے اس کو دیکھ کر بہت میں دین اسلام قبول کیا ہے زندگی آتی ہے محنت محنت رس سے اللہ کے اللہ کے اور اللہ انہوں نے یہی کیا کہ زندگی میں اللہ کے پیارے نبی کے طریقے اختیار کیے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے میں نے مجاہدہ کیا اور پھر وہ زندگی لے کے دنیا میں چلے بھی رہے ان کے فکروں کو دنیا میں ہدایت اور دل پھیلا ایک دور صحابہ کا گزرا صحابہ نے اپنے آپ کو محنت لگایا کبھی تعلیم دور کا پھر اور یہ اللہ کا دور آیا انہوں نے اپنی زندگی کو سنت کے ساتھ ہی میں ڈالا حضور والے اخلاق حضور والے زندگی تقویٰ اور زندگی خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا اور ان کے پاس جا کر دین کی بات سمجھانا اور تکلیفیں اٹھانا اب دیکھیے اور اللہ کے مزارت کو دیکھیں گے آپ وہ جہاں پیدا ہوا نہیں جسم ہوئے پیدا کہاں ہوئے دین کہاں حاصل کیا اور کہاں آ کر اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو ہیں کسی ولی نے کبھی نماز ہی چھوڑی اور حضرت بہت بات یہاں پہ سن پاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کے سنت چھوڑے وہ نہیں بن سکتا نماز چھوڑے گا تو سوال ہی نہیں ہے سب جہالت ہے اور ہم ہم دین کی ہے ہم دین کو سمجھتے نہیں اور وہ جو جو کہتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ برابر برابر نہیں ہے حضور نے فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں قرآن قرآن کریم اور میری حدیث ان دو کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہو جاؤ گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانا جائے گا ایک کو اللہ کا وہی عمل مقبول ہے جو عمل پر اللہ کے نبی کے طریقے کے ہو اللہ نے تو یہاں اعلان کیا ہے کہ میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اگلے نبی جو گزرے ہیں ان کے طریقے پر کوئی چلے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا وہ قابل قبول نہیں ہے حضور حضور علیہ صاحب السلام علی زندگی میں دنیا اور آخر دونوں جہان کی بھلائی ہے ہاں، اللہ نے قرآن پاک میں اس کو واپس ہوں بے اللہ جمیا وہ میرے میرے میرے نبی کی امتیوں ہو تم سب مل کر اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑو مل کر سب ہاں۔ نبی کا طریقہ ایک ہی ہے اور دوسرا طریقہ نہیں ہے اقبال مرحوم نے اس مسلمان کو اس لیے متوجہ کیا ہے شور ہے ہو گئے دنیا کے مسلمان آبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی دن موجود یہ شور ہے بہت مسلمان مر گئے مسلمان آ گئے کون کون تھے وہ شور ہے تو دنیا سے مسلمان آ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود جو نابود ہونے کون ہے میں تم ہو نسارا تو تمدن میں ہو تمہاری زندگی تو نسلانوں عیسائیوں کی جیسی کوئی زندگی ہے تمہارا رہنس ہے اور تمہارے عقیدے سے ہندوؤں کے یہ ہوا جیسے یوں ہو گیا بلی گزر گئی تو یہ ہو گیا منگل کے دن میں نہ سر یہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے نے میں ان کو بتایا ہی نہیں ہے ہوتا میں تم ہو نہ سارا تمہارے رہن سہن میں تو تم عیسائی کے بھی چل رہے ہو اور تمہارے اندر کے عقیدے تمہارے ان مشرقین کے عقیدے جو تمہارے عقیدے ہیں ہوٹل لگے تو نوزت آ گئی ایسا نہیں ہے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہ ہو کہ اس مسلمان کو جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کی رہن سہن عیسائی جیسا اور اندر کا مشرقین جیسا یہ کیسا مسلمان اسے تعجب ہوتا ہے یوں تو سید بھی ہو برزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو ایک امت بنائی ہے مسلمان وانا اول المسلمین میں سب سے پہلے مسلمان ہوں یہ جو خاندانی اور یہ قومی یہ یہ نعرہ مسلمانی نہیں ہے یہ اسلام کے خلاف کی باتیں ہیں ہمارا ایک اللہ ہے ہمارا نبی ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے ہم سب بھی ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے سید بھی ہو مرزا بھی ہو بھی ہو تم یہ کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو مسلمان بنو مسلمان بننے کے بارے کیا ہے کہ اب میری کوئی قومیت میں کسی قوم کا نہیں میں مسلمان میری بہمتی ہوں قرآن بات میں نے فرمایا کہ تمہارے خاندانی اور قومی جو تعلقات ہے وہ تو آپس میں پہچان کے لیے ہے کوئی کسی کسی قوم کی عزت کا مدار نہیں ہے اللہ کے یہاں تو عزت کا راستہ ایک ہے کہ میں آ کر اللہ لایا اندمتا ہوں تم میں سے جو زیادہ اللہ سے جڑی گزارے گا اللہ کے یہاں وہ زیادہ عزت والا ہے اور یہ اللہ نے اللہ سے گزار گزاری اللہ کو عزت دی اس لیے میرے بھائی مہنگی ہو ہم جن پریشانیوں میں چل رہے ہیں اس کا علاج کیا ہے زندگی میں دل لایا جائے زیادہ کمانا بنگلے بنانا دنیا والوں کی چیزیں خرید کے گھر میں بسانا ہاں پانچ ہزار کا سوکھا سیٹ جو چار پائی زمانے میں دو سو کی چار پائی لا کے آدمی اس میں سوتا تبھی نہیں تو آتی تھی اب گھروں میں پانچ ہزار کے دس ہزار کا سو شادیوں میں اس میں کیا بجلی جاتی نا خود خرچی آیا ہے قرآن بات میں مسلمان کو فضول خرچے سے بچا بچنے کو کہا گیا ہے بڑا تو صرف ہو فضول خرچی مت کرو کیوں کہ اللہ فضول خرچے کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا میں کیا فضو خرچی کس کو کہیں گے تو فضول خرچی اس کو کہتے ہیں کہ ایک ضرورت ہے کام اس میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے ضرورت پانچ روپے کی بھی ہے کہ پانچ روپے میں وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور اس میں پھر چھ یا دس روپئے خرچ کرنا یہ پانچ روپئے فضول خرچی ہے اچھا، ہمارے بچے بچے ہیں نا گاڑیوں میں ہائی لگاتے ہیں اب پانچ روپئے کا آنا بھی کافی تھا لیکن دو دو ہزار کا پانچ ہزار کا پانچ سو کا یہ تمام تمام بزرگ خرچے ہیں اچھا میں تو کچھ جو گھر کو میں ڈیکوریشن جو کرتے اس سے کیا فائدہ ہے کیا فائدہ بتا اس سوائے خود و خطی کے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ تو خود و خطی سے آگے ہے تبزیر اور تبزیر بغیر ضرورت کے خرچ کرنا اس کا نام تبزیل ہے حدیث میں اور آگے چل کر حرام پر خرچ کرنا یہ چیز حرام ہے اور اس کو گھر میں لا کے بسا رہا ہے میرے بھائیوں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی صحیح رات راہ پر آنے کی ضرورت ہے اسلام دنیا میں پریشان کرنے نہیں آیا اسلام دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آیا اسلام دنیا میں آیا ہے دنیا کے انسانوں کی زندگی بنانے کے لیے تنگیوں سے نکالنے کے لیے دشمنوں کو ختم کرنے بڑائی شہر کی زندگی میں لانے کے لیے ہے اور اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا راستہ یہ تو ہے اسلام نے خرچ کرنے کا حکم دیا مانگنے کا حکم نہیں دیا مانگنے کو منع کیا اسی لیے مانگو مانگو ایک اللہ کا مانگو حضور نے فرمایا اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے حدیث میں اوپر کا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ اللہ کو پسند ہے لینے سے اور حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان پر تنگی آئے گھر میں فاقا آئے اور اپنے فاقے کو چھپائے کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے اور کسی کو کہیں نہیں اور برداشت کر لے تین دن اپنے آپ برداشت کر لے اور اپنے چھپائے رکھے تو اللہ نے اپنے اوپر طے کر رکھا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو ایک سال کی حلال کی روزی کا دروازہ کھولے گا اور اللہ کے لیے فرمایا جو سوال کا دروازہ کھولے گا تو لوگوں کے سامنے اللہ اس پر فخر اور تنگی کا دروازہ کھولے گا اس کی تنگی بھون ہوگی ہاں اور اللہ قرآن پاک پر پرانس اور باتیں رہے بندو اگر تم میرے نام پر خرچ کرو گے میں تمہیں واپس کروں گا کئی گنا کر کے ہاں اسلام کھلانے کو کھانے کو نہیں کہتا حضور پاک علیہ السلام السلام اپنے گھر میں خود بھوکے کر لوگوں کو کھلاتے رہے اسی سے آپ نے مانگا نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کے لیے زکات کا مال دینا منع کیا کہ میری اولاد زکات نہیں گی کسی سے زکا غریبوں کو دے ہاں یہ تو بڑی عزت کا راستہ ہے ہم کو ہم نے عزت کا راستہ چھوڑا تو ضلع میں آ اب یہ محنت نے یہ اس میرے بندوں میرے نبی کے امتی میرے نبی والی محنت میں اپنی جان مال لگائیں تاکہ انہیں نبی والی زندگی ملے نبی والا فکر ملے نبی والا درد و غم ملے اور دنیا میں عزت کی زندگی گزارے ہاں صحابہ نے شروع میں اپنا قربان کیا جان مال لگائی دن پر روس آخر برداشت کیے لیکن پھر اللہ نے ایسی وسعتوں کے دروازے کھولے کہ دنیا کے انسانوں کو وہ دعوت دیتے تھے مدینہ میں وہ مدینہ میں دین سیکھنے آتے تھے اور صحابہ ان کو کھلاتے تھے پلاتے تھے جب واپس جاتے تھے تو انہیں ہدیہ دیتے تھے اور ان کے اور ان کو سفر کا توحفہ دیتے تھے اور ان سے کچھ نہیں دیتے تھے آن لائن ڈیلر اس بھائیوں اس محنت پر لگو دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا دنیا دنیا اللہ مقدر کی دے گا اس کی محنت شرط نہیں ہے آپ دیکھیے دنیا میں جتنے بچے ہیں کوئی بھی محنت نہیں کرتا اور اللہ ان کو ترمار کے لاتا ہے بہت تو کمانے گیا ہے دکان پہ نماز گھر میں روٹی میں تیر ہے بیٹھتی ہے تو بچہ آ کے کمے سے اترتی گرم گرم روٹی دو چار وہی کھایا جاتا ہے اور اس کا باپ تو کھاتا ہے اور ہم آ رہا اپنے بچوں کے جو کھانے بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے تو جب بچے کو کوئی موٹی آتی ہے تو بچوں کو روبر کا نظام ہے بچوں کے محبت کو نہ ڈالے مقدر کی روزی تو مقدر کی روزی تو اللہ ہر ایک کو دے گا اللہ نے طے کیا ہے اپنے بندوں کے لیے چاہے وہ اللہ کو لائق ڈالا ہے لیکن مقدر کی روزی کو دے گا اللہ نے لیکن دینے کے دو راستے اللہ کے ایک ہے مقدر کی روزی اللہ خوش ہو کے دے گا اور ایک اللہ تعالیٰ ڈھیل اور ناراض ہو کے دے گا ہاں، جو روزی مقدر کی اللہ خوش ہو کے دے گا وہ برکت والی روزی ہوگی کون سی ہوگی بولو اس میں برکت ہوگی اور وہ دنیا دنیا اس کے لیے رحمت ہوگی ٹینشن کا ذریعہ نہیں بنے گی رحمت بنا بنائیے خوش ہو کر لگے گا برکت کے ساتھ دے گا رحمت بنا کر دے گا اور مجھ سے اللہ ناراض ہوگا اس کو نہیں دے گا اس کے سے نہیں کرنا چاہے اسی مقدمے لیکن ناراض ہو کے دے گا اس روزی میں برکت نہیں ہوگی اور وہ دنیا اس کی مقدر اس کے لیے وبا بنائی ہے اللہ کے پیارے نبی کی دعا میں ہے اے اللہ میں اس اس مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے ببال بڑھے آج کل ایسا ہی بوال ہے زیادہ مال کما کر آ کر رکھنا کہاں یہ مستقل مسئلہ ہے خدا نے دنیا میں نظام ایسا لا کر رکھا ہے گھر میں رکھ سکتا نہیں بینک میں بینک میں جمع کر سکتا نہیں اور ساتھ لے کے پھر نہیں سکتا اور کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا اور کسی کے ساتھ بھاگیداری میں کیا کیا کرتے اس کو اس کو مال لگانے کو اس کو اس کو کیا کہتے ہیں کیا انویسٹ انویسٹمنٹ کوئی نہیں کر سکتا کہ کب لے کے بھاگ جا رہا ہے بوال ہے مصیبت ہے جو مال زیادہ آیا اب اس کو کہاں رکھنا رکھ سکتا ہے بینک میں رکھ سکتا ہے بتا نہیں سکتا ٹینشن ہے عذاب ہے اور اللہ کے نام پر دینے کی ہمت نہیں ہے بکیل بنا ہوا ہے کروڑپتی کا باپ بن کے بیٹھا ہے اور مجھ کو جا غریب آتا ہے تو دس کی نوٹ ہے دس میں تو تیری شادی نہیں آتی اس غریب کی ضرورت پوری کر ہاں اللہ تعالیٰ شخیر کو پسند کرتا ہے فقیر کو خدا پسند نہیں کرتا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سخاوت کا درخت جنت میں اس کے جنت پہ اس کا درخت ہے اس کی شاخیں دنیا میں رہی جو کرتا سخاوت کرتا ہے گویا اس نے اس درخت کی شاخ کو پکڑ لیا جنت میں جائے گا ہمارے تو ساتھ ایسے ہی ہے دوست اللہ سے تعلق نہیں ہے ایمان ایمان اندر اترا ہوا نہیں ہے جو ایمان یہ بتایا کہ میں اللہ کے نام پر ایک روپیہ خرچ کروں گا وہ مجھے سات سو برا دے گا خرچ کرو اللہ نے مثال دے کے سمجھائی ہے مسلم اثر حبت پتھر سب آسنا بھی جو آدمی اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے بیج جو بیج زمین میں بویا جاتا ہے اور وہ بیج باہر اگتا ہے اس میں کنٹیاں لگتی ہیں سات سات ہر کنٹی میں سو ڈانے ایک کے بدلے میں سات سو ہاں اس لیے میرے بھائی میں نظیز ہو اس محنت میں لگو اور اس دین کی محنت کر کے دین کو زندگی میں لاؤ اور پھر دیکھو اس دین کی برکتیں اور اس کی سکون اور شیل اور راحت اور آپس کی الفت اور محبتیں اور اللہ تعالی شادوں دین کی برکت سے اس مسلمان کا روب اس کے دشمن کے دل میں ڈالے گا یہ ہوگا دین زندگی میں آئے گا تو لوگوں کے دلوں میں خدا تمہاری محبت ڈال دے گا محبت ہوگی ٹھیک ہے پھر آپ میں آ لو دین کے بغیر کچھ بھی کرو گے زندگی نہیں بنے گی ہم نے تو سب کو دیکھ لیا مالداروں کو بھی دیکھ لیا نیا والوں بھی دیکھ لیا امریکہ نے تمہارا یوروپ نے تمہارا یورپ کو سارا کو دیکھ لیا سب دو باتیں کہتے ہیں ٹینشن بہت ہے پرابلم بہت ہے پرابلم سب ایسا کیسے بولتے بہت سب جگہ گورنمنٹ آنے ہاں۔ اس بھائی ہو ان چکروں سے نکلو زیادہ مالدار بن جاؤ جاؤ زیادہ پیسے والا بن چھوڑو اس کو ڈیڑھ روٹی کھانے کی ہے اسے زیادہ کھاتا نہیں ہے کہ تمہارے زیادہ کھاتا ہے ارے بولو زیادہ مال والا پانچ چھ کلو کھاتا ہوگا پانچ چھ کلو کلو کا ہو اس کے بچے دوا کرنے جا رہے کہ میرے باپ جنت تو نہیں ہے پانچ چھ کلو کھاتا ہے اور اللہ کا عجیب معاملہ ہے جتنی دنیا اللہ دیتا ہے اتنا کھانا کم کر دیتا ہے آپ دیکھنا صرف ڈیڑھ روٹی کھاتا ہے اس کے کام کرنے میں مزدور پانچ چھ ہاں یہ روٹی بھی ادب نہیں ہوتی اس میں ایسی نہیں ہوئی یہ روٹی میں ایسی نہیں ہوئی دوستوں چھ روٹی میں ایسی نہیں ہوئی اب سوچو پھر بھی اس دن آدمی کہ کیا کر رہی ہے اس دنیا کو اور اس دنیا کی کمانے کے چکر میں رات کو نہیں داد میں دن میں چین بھی رہے اور جتنا اللہ کو ناراض کر کے دنیا کماتا جاتا ہے اللہ ایسے ظالم بھارتوں کو جاتا ہے ہیں گئے کماتا یہ اور جمع کرنا اور پھر جمع کرنے کے بعد بھی مشکل ہے ایک جوڑی پہنتا ہے چاہے پچاس جوڑی سی لا پہننے کے کتنا ایک جوڑی بیس بیڈ کا تو بنگلہ بناتا ہے بیس کمرے سوتا ہے ایک کمرے باقی باقی کمروں کو رات کو بند کرنے کی فکر کہیں چور گھس جائے گا باقی مال کی باقی مال کی کئی دوستوں نگرانی چوری نہ جائے اور پندرہ کاروں کچھ کام کے ایک کام میں بیٹھے گا باقی تو دیکھتے ہی رہنے گی ہاں اور جو آدمی اللہ اللہ کے اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے اور اللہ اسے مال دیتا تو وہ خرچ کرتا ہے غریبوں پر غریبوں پر اور آخر میں جمع کرتا رہتا ہے آخر میں کہ مرنے کے بعد میرے کام بھی آئے گا یا چھوڑنے سے کچھ کام کر گے ہاں،, ہاں جب آدمی اللہ کے اس کا تعلق ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کے دل میں اسے دیتا ہے اسے سخی بناتا ہے خاص کرتا ہو دنیا میں لوگوں کی آنکھوں کا دارا بنتا ہے ہاں جو اپنے محلوں میں اپنے غریبوں کے خیر خبر رکھتے ہیں نا تو چور جب آتا ہے تو محلے کے لوگوں کی آنکھ اس کے سے بینیفٹ بھی ہے اور اس کے گھر کی حفاظت وہ کرتے ہیں بھائی حج صاحب کے گھر میں کون آئے دیکھو کیا ہے اور جو حاجی صاحب گھر میں جمع کر کے مرتے ہیں تو کوئی چیز اس کے میں آنے چاہیے نہیں ہوتے زندگی والی زندگی ہے اللہ کے کہاسم کا تو آتا شریف ہے یہ تھی اگر کچھ کوئی چیز آتی تھی مال آتا تھا تو رات کو سونے سے پہلے پہلے جب تک اسے آپ خرچ نہیں فرماتے تھے آپ کو نیند نہیں آتی تھی خرچ کرو ہاں آپ نے ہر بلال سے کو کیا بلال وہ بلال خرچ کر والا اور آسمان والے رب سے کبھی کا کبھی کا کر تیرے خرچ کرنے سے تیرا مال کم نہیں ہوگا آپ کا قسم کھا کے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی اور دوسری بات فرمائی میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو مسلمان اپنے بھائی کو معاف کر دے گا اور اس کے ظلم کو درگزر کر دے گا اس کی عزت خدا بڑھائے گا کم نہیں ہوگی اللہ کے بندے کا فرمان ہے اس زندگی کو لاؤ گھروں میں لاؤ رحمت آئے گی رحمت و برکت آئے گی زندگی میں سکون اور چین ملے گا عزت ملے گی مرنے کے بعد یہ خدا عزت دے گا اور یہ اللہ اپنے قبروں میں جا کے سوئے ہوئے ہیں سجیا گزر گئی ہیں لیکن ابھی ان کی محبت ہی رو مہن میں جاؤ دلوں میں دلی میں اللہ کے نیک بندوں کی بھی قبریں ہیں اور دلی میں بادشاہوں کی بھی قبریں ہیں یہ دنیا والوں کا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے حالانکہ ان کی قبروں کا بڑے بڑے گنبد بنے ہوئے ہیں وہ پرندے ہیں وہ خاطہ بنے نہیں جاتا اور جب ہو جائے گی خبر پر رات دن ڈو گئی جب میں ان کے نام پر ہزاروں کھا رہے ہیں اب جاؤ خاج جام تم جاؤ خاجہ جام کی مزہ پر وہاں جاتے ہو راستے میں ہوٹل ہوتی ہے اور آپ تھا ایک ہیں آتے پذرہ آتی اتنے کھانا کی لگا تو لائن میں لائن لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں سب اختیار اور غیر مسلم کے ان کے مزہ پر آ رہے ہیں ان کے دن محبت ہے میرے میرے بھائیوں راستہ بہت آسان ہے زندگی بنانے کا زندگی اللہ بنائے گا تو نہیں کر کوئی کچھ کر سکتا ہی نہیں ہاں ہم گئے تھے ایک جگہ ایک ملک میں افریقہ کے افریقہ کے ملک میں ہم گئے تو وہاں کے ساتھ کہتے کہ ایک ملاقات کا بھی چلنا ہے میں نے کہا چلو میں نے کچھ پوچھا نہیں گیا وہ کا گھر ہوگا بنگلہ وہاں لے گئے مجھے میں وہاں گیا تو وہ تو ایک خبر جس میں آ کے اس کو کون کمرہ کہتے ہیں ہاں؟ کون سا بھائیوں بھی ہو تو وہاں مجھے بٹھایا اور وہ ہلکا کو بلایا بھائی صاحب آئے میرے بیٹھ گئے ابھی میرا میں نے بات شروع نہیں کی ہے اس سے میرے آدیشہ میں مجموعی اور آئی تو مجھے کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب اللہ نو آپیلو میری پاس گھنوے گزرتی جان اللہ نویلو ہمارے پاس گھوڑا پرس پیس آف مائنڈ بہت میرے سکون نہیں ہے پھر میں بات شروع کی ایسا یہ صاحب

اور میں نے کہا ہم کو تو پانچ بجے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں آئی صاحب تو کیسے سکون ملے گا خیر جو مجھے بات کرنے بات کرتے ہیں میں ہم باہر آیا تو جو میرا میرا رہبر تھا وہ کہتے مطلب تم جانو تھا کون سے مگر میں نے تو کئی خبر شو ہے میں ایک دنیا میں کروا نہیں ہوں تب مول صاحب آتا ہوں بلین بلین سے ایک ہزار پتی ایک لاکھ پتی ایک کروڑ پتی ایک ارب پتی اس کے اوپر بھی لیا تو بلین بلین ہے ملین روپئے ملین کا ڈھابڑی یہ مال نے شو کروانا چین نہیں سکون نہیں کیا کہ ہم لوگ یہ امریکہ افریقہ میں گئے تو دیہات میں جماعت لے کے گئے تو دیہات میں افریقہ کے رہنے والے بےچارے بےچارے غریب لوگ ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں ان کا جھونپڑا جھونپڑے میں دروازے نہیں ہے اور مزدوری کرنے جاؤ نا بازی تو چارپائی ہاری کر کے جا اور ایشن کے بعد مال کو تو ایشیا کے مال بنگلے کے چاروں طرف دیوار پھر ان کے ان کے چوکی دار پھر ان کے دروازے پر کترا تھی ساوچیت ہے جو اور اس کے بعد بھی پریشان یہ حالت اس لیے بھائیوں یہ دنیا کے دھوکے سے نکلو ہاں، دنیا تو کی جگہ ہے اس سے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ دیکھا پیارے نبی کی طریقے بنانے کی گزارنے نہیں پڑا ورنہ دنیا جتنی زیادہ آتی جائے گی اور زندگی میں جتنی خدا کی نافرمانی آئے گی اتنا اللہ کی طرف سے پریشانی اور تنگی آئے گی اور یہ میں نہیں کہتا اللہ کہتے قرآن میں دعا کراتے ہی رہو ہاں اور دعا کرانے کے بعد بھی حل نہیں ہوگا مسئلہ ایک سوال میں ایسے کروں کہ آپ پچاس لاکھ کے کار لائے نہیں کار بنانے والے نہیں ایک قاعدہ بتایا ہے کہ بھائی اس کار کو تم روڈ پہ چلائی ہو روڈ پہ ہے اب یہ اس دور میں جو پیسہ مارا چاہے مارا پیسہ بھی کار سو نہ سو کہنے کہا تو میں نے مانوں گی میں تو کار کو کھیت میں چلاؤں گا اور کے کھیت میں گھسے گا اور بعد میں کار جب پھنسے گی تو کیا کرے گا ٹینشن اب وہ کار کو اور اور آگے ریجن کچھ کر رہا ہے اور پیسے گا نکلنے کا راستہ تو یہ ہے کہ باہر نکال کے روڈ پر لگا یہ ہمارا حال ہے غلام ہو کے خدا کے نا فرمانے کے سنتوں کو چھوڑنے کے بنیاد پر حالات میں ہمیں حالات سے نکل لے کے اور بنا کیا گنا کے کام کرتے ہیں تو دوستوں حالات اور بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے زندگی کیوں تو بدلنا ہوگا ریوس لینا ہوگا ہماری بیچے نہیں ماں اسے نہیں اور تو بہت آ گیا پر کرنا کیا شکر ہے نہیں چین کہہ نہیں ہے نگر سے نگر سے نگر سے ایک کروڑ کی گاڑی لایا اور ایک کروڑ کی گاڑی میں بھوڑ جیسی بیوی سے تھے چھوکرے اس گاڑی میں سب کھانے پینے راحت آرام کی سب چیزیں اندر ہے اور گاڑی لے کے چلا اور گاڑی لے کے چلنے کے ساتھ نو اینٹری وے میں گھس گیا اور گا کہیں تو نو اینڈ ہے جہاں نو اینٹری سنے گا تو دل کا سکون ختم کہ کب پولیس والا پکڑے حالانکہ کھانا کی سب چیزیں موجود ہے گاڑی میں ہے لیکن قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے نو اینڈی میں گیا ہے دل کا سکون ختم جب تک روئلٹی ویسے نکلے گا نہیں وہاں تک سکون ملے گا نہیں اس کو ایسے آج کا مسلمان ہے آج کا مسلمان روئلٹی وے میں چل رہا ہے حرام میں اللہ نے دو راستے بتائے ایک چلنے کا راستہ ایک نو یا مت داخل ہو آرام مت کرو آرام چھوڑو نارنٹی وے ہے آج کا مسلمان نو اینٹری وے میں داخل ہونے کے بعد پریشان ہو رہا ہے تو کوئی مالدوں میں مالدار کو ہم نے دیکھا تو میں باف کرنا آپ بھی ہم سب دھوکے میں چل رہے ہیں نو اینٹری وے سے گاڑی کو ریورس لینے کی ضرورت ہے اور اللہ کی فرمان پر زندگی لانے کی ضرورت ہے جس دن یہ زندگی ہمارے اندر آ جائے گی اللہ کی طرف سے سکون شیر اطمینان محبتیں اور اللہ کی زندگی دے دے گا اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کاروبار میں سے وقت نکالو فرصت کسی کو نہیں ہے اور اللہ نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے کہ کون اس دنیا میں رہ کر ہمارا بن کے چلتا ہے اور کون اس دنیا میں اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر ہمارے راہ کو چھوڑتا ہے بات یہ ہے اور دے دیکھا مطلب دنیا ہو کہ ایسا نہیں ہے ڈھیر ہے قرآن اللہ کہہ رہے ہیں سدا ہے جو ہمیں ہے چدایا بن ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ یہ کہتے ہاتھ ہے بنا کر کے حرام حرام کی کمائی کے ذریعے بنگلے بناتا ہے اور بنگلہ بنا کے ان بن ہالدہ بین سوتے یہ ہالدہ بین سوتے ربی نہیں ہے یہ تیری پکڑنے کے راہ چوری جو لوگ چوری ہوتے کر کے مال کا اپنا بنگلے بناتے ہیں ان کا ہال بھی ہوتے ربی تو فضر میں بھی تھوڑا ہی ہے صحیح نہیں ہے اس بھائی ل کا ایک ہے اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں حالات سے نکلنے کا کہ میرے بھائیوں ہماری زندگی میں جو اللہ کے احترام ٹوٹ رہے ہیں ہم نے دین کو سے کچھ ڈال کر اپنی گزارا شروع کیا ہے ہمارے گھروں میں اللہ کی نافرمانی فرمانی آئی ہاں اور جس کی بنیاد پر آسمان سے مصیبتوں کے دروازے اللہ کھولتا ہے ماں صاحب ہوں تم نے مصیبت سبھی مناقش میں قرآن میں کہہ رہا ہے جو کچھ مصیبتیں تمہارے پاس آتا ہے آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں وہ آسمان کثیر اور اللہ تو بہت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر تمہاری زندگی کے بنیا کا خزانہ معاف نہ کرے تو تم میں سے کوئی زمین تو باقی نہیں رہے گا بولو یا خود اللہ ہاں؟ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کے اعمال پر فیصلہ کریں تو پھر دنیا میں کوئی باقی بھی رہے گا اس میں جو دعا کرانا دعا کرا لیکن دعا کرانے کے ساتھ راستہ مضبوط تب تمہارا کہا یہ ہے کہ ہم کو تو جو ہماری مرضی کتنی گزارتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھیں گے یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے تمہارے لیے دعا کری ہو علماء لکھا ہے کسی ولی پر کسی اللہ میں سے کسی کے پاس اگر کوئی مجرم جائے دعا کرانے کے لیے اور اگر اس کو اپنی اس کے گناہوں پر توبہ نظر آئے ولی آدمی اور اس کی زندگی ویسی رکھ کر کے دعا کرے گا تو اللہ اس کی کو سے کرے گا میں تم سے کہوں تمہارے تمہارے محلے کا ایک بے دوست ہو وہ چوری کرتا رہے چوری کرتا رہے اور تم دوست کھانے میں جا کے اس کی سفارش کرو تو کیا ہوگا سفارش کرو تم کو کیا تم کہہ لو جیل میں آنے سال کب آیا تھا ایسے نہیں ہے تو خدا کا نا فرمانے نا فرمان چھوڑے پہ یا نہیں دعا کریں گے تو کیا ہوگا اللہ مجرم مجرم کے میرے پاس صفائی سے کیا ہے تمہارا حال یہ دین کے بعد دعا کر دو اور دنیا کے بارے میں دنیا کے بارے میں تو موقع کی جگہ پر دکان کھولے گا اور دکان کو ڈیکوریشن چاہے گا تاکہ سب دھوکہ کھا کے اندر آئے اور پھر آگے بس بسے ایک چھوٹی سی دکان پر دعا کریو اللہ برکت کے روزے دے وہاں تو سب پہلے کرتا بھی دعا کرنا ہے یا جب تبدیل پر جانا نہیں زندگی صحیح کرنے کا ارادہ کرنا نہیں بس مطلب دعا کر جو اللہ بنا ہدایت کر دے غلط چیز ہے بیٹھا ہے ممبئی کی گاڑی میں نہ جانا ہے دلّی میں مرزم سے اللہ باغی تو یہ اللہ دلی ہو جائے گا غلط نہیں ہے اس میرے بھائی آپ مزہ سے ہمارے گزارش سے دین کی محنت کے لیے وقت نکالو تو اپنے لیے کرو کسی کے لیے نہیں ہے موت آئے گی ایک دن مرنے کے بعد اللہ یہ نہیں پوچھے گا کتنا کما گیا ہے اللہ یہ کہے گا کیا کر کے آیا ہے قبر میں تین سوال ہوں گے مرنے کے بعد حدیث میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے اور یہ لوگ دفن کرنے والے بھی دور جا پاتے بھی کہ کھڑے جاتے ہیں فرشتے پہلا سوال مر لگ پورے دنیا میں اپنا پالن ہار اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کس کو مارا بارہ بارہ کیا کماتے کھاتے ہیں کہتا ہے ہیں گندہ چیتن کھاتا ہوں نہیں تو بہت سے کمانے والے کماتے ہیں دوا فرق پڑے ہیں اور کھانے ہی رہتے تو بھی اسے پہنچایا جا رہا ہے ہاں ہمارے حضرت سے فرماتے تھے تو بچوں کے لیے بدھ بنا ہوا ہے تیری بات اولاد کے لیے تو بدھ ہے جتنا تیری بات بچے تجھے پہچانتے اللہ بنے پہچانتے دلی کیا کہتی ہے میاں کا مادھیم میاں کماتے ہم کھاتے ہیں اللہ کھلاتا ہے ہم کھاتے نہیں کہتی وہ چوک کرتی ہے اور بچے کیا کہتے ہیں ابا لاتے ہم کھاتے ہیں انہیں بھی کبھی سمجھایا نہیں اس نے کہ بھائی میں نہیں کھلاتا اللہ کھلاتے میرے بھائی اور یہ کیا کہتا ہے میں کماتا ہوں تم کھاتے ہو اس کا کے جواب تھے تیرا تیرے بت بنے کو چھوڑو نکل اللہ کے نام ہے اس کاروبار سے دکان کو چھوڑ کر اللہ کے لیے چھوڑ تاکہ تیری بیوی کا اللہ بن جائے کہ اللہ کھلاتا مٹا کے میرے ابا نے اللہ دیتے ہیں ابا تو چار منٹ چھ منٹ اللہ کے لانے گئے تھے کوئی تھا نہیں لیکن اللہ کو کھلایا کھلایا اور تیرا کی بنے وہ بہت میں ہوں تو دکان چلتی ہے نا میرا اللہ چلاتا ہے وہ چلتی ہے یہ تیرا گھر تب بنے گا جب تو چار مہینے جا کر آئے گا تو یہ میرے بغیر بھی میرے اللہ میں میری میری روز بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں وہ تو دنیا کے لیے سب چھوٹے جاتے ہیں پورا بمبئی بھرا ہوا ہے اکیلے ہندوستان کے لوگوں سے اور دنیا کے ملکوں سے میں تو ہمیں جا ہوں گے اللہ کے لیے جانا دین کے لیے جانا ایمان کے لیے جانا جب اللہ کی اللہ کے لیے دل پر اللہ کے راستے نکلو گے تو پھر اللہ ایمان بنائے گا دل میں یقین بنے گا ایمان کو میرے دوست ایک بہت بڑا ول پاور ہے جو انسان کو دنیا میں ہمت ہمت کا ڈالتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے گھبراتا نہیں وہ حالات ہے ایمان والا نہیں گھبراتا اور ایمان والا اندر کے اندر سے اللہ کا معاملہ کرتا ہے اور اس کی دعاؤں پر خدا اس چنتا کر کرتے ہیں اس لیے کہ بھائی میں رضی جو اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے موقع ہے زندگی بنانے کا مرنے کے بعد اللہ کو اگر آدمی بہت مانگے گا قرآن کہہ رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے کہہ رہا ہے یا والا اولاد حکم آزادی کے وہ ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کر رہے اور میں یہ بتا دیں تو یہ دنیا کے آپ سے کرو خرچ کر دو اللہ کی اطاعت سے غافل ہوگا یہ تو نقصان میں رہے گا وان سے جو کچھ اللہ نے دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو وان سے بھی ہمارا دکھنا کو ہم نے جو تم کو روزی دی ہے وہ اللہ نے جس مقصد کی لیے دی ہے دین پر لگانے کے لیے وہاں لگا دو مقابلے آئیے آج احمد تم میں سے کسی ایک کی موت آزائش سے پہلے پہلے فیقور اور حرب دے تو میرے رب لولا آخر کرے گا کرے کریب کوئی دن مہارت دے دے مجھے مہارت دے دے کیوں مہارت مانتا ہوں ہو پانچ سات اگر تو مجھے مہلت دے گا تو جو کچھ نے مجھے دیا ہے میں تیری راہ میں خرچ کے ڈالوں گا واقف میں رستا رہے اہلا میں نے تو دنیا میں بہت کچھ بننے کے چکر میں میں پڑا رہا شیٹ بننے کے چکر میں اور اور میرے دوست دنیا کے مالک بننے کے چکر میں بہت کچھ رہا تیرا بندہ بن کے میں نے نہیں آیا اب جاؤں گا تو تیرا بندہ بن جاؤں گا واقف منستا رہے نیک لوگوں میں ہو کر آگے بڑھتا لیکن اللہ محبت نہیں دی جائے گی اور اللہ کے حکومت سے یہ کہا کہ پانچ اس میں اللہ نے موقع دیے ہیں چانس دیے ہیں بھائی بیٹھو نا بھائی آخر تک بیٹھو اللہ تمہارا بھلا کرے گا ہاں پانچ چانس دیا آدمی کو جو ہاتھ سے نکلنے کے بعد فری بھی نہیں ہے قدیم ہم سر پانچ چیزوں کو ہاتھ سے نکلنے سے پہلے پہلے غنی مت سمجھ کے کر لو جو کرنا ہے ایک تعلیم خاصر قبل رکھنا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنی مت کر کے چانس روز کر لو حیات کا قبل موت زندگی کو موت سے پہلے توبہ کرنے کا موقع ہے ہوتا ہے آدمی سے بھول ہو رہی ہے آدمی اور پھر زندگی کے روپ ٹھیک کرے حیات کا قبضے شباب کا قبل نہ ہارؤں اللہ نے جوانی کی طاقت دی ہے بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ کر دو فراغ کا قبل شغل شو لے اللہ نے تھوڑا بہت دوستوں ہے دیا ہے اس فراغت میں کچھ کر لو ہاں چھٹی ویکیشن میں ویکیشن میں گھومنے جانے کے وہ مطلب پروگرام کہ ویکیشن ہے اب کچھ خلاصے کی تلاوت کر لوں کچھ سیکھ سے دین کی محنت اپنی جان پر لگا دوں تاکہ میرا میری آس بنے ہو کے اللہ نے کوئی حالت اچھی بنا رکھی مال دے رکھا ہے تو یہ مال ہاتھ سے نکلنے سے پہلے پہلے کچھ کر لو صحت قبل شک میں اللہ نے جو صحت دی ہے تندرست نہیں ہے اس بیماری سے پہلے پہلے اس میں کچھ کر لو ابھی بہت سے داخان پڑے ہیں نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے چاہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے اس میں بھائیوں ہمیں اللہ نے زندگی دے رکھی ہے موقع ہے سالوں پر بات کو سمجھ جائے لیکن ابھی نہیں ابھی نہیں پتا نہیں کب موقع جائے اس سے پہلے موقع ہے بالکل اللہ کے راہ میں کوئی بھی اللہ کی دین کی بات کرنے والا دنیا میں برباد نہیں ہوا تمام اولیاء اللہ دنیا میں کامیاب ہوتے گئے تمام صحابہ دنیا میں کامیاب ہوتے گئے اگر ہم بھی نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگائیں گے اللہ ہمیں بھی کامیاب کرے گا ہم برباد نہیں ہوں گے ورنہ اگر دین و دین پر نہیں آئے نبی والی محنت میں پر نہیں آئے تو دوستوں ہمارے لیے حالات بگڑتی ہے اللہ ہماری حفاظت کرنا کسی بھائی دوستوں سب کہہ کرو کہ انشاءاللہ شاء آج سے نبی والی محنت کو اپنی ذمہ داری اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر موت تک اس محنت کو کرتے رہیں گے کرو گے انشاءاللہ تو کیا لیکن کرنے کے لیے کے لیے ان شاء اللہ کہ اللہ چاہے گا تو کروں گا ایسا نہیں میں نے طے کیا انشاءاللہ تو تو انشاءاللہ کہنا صحیح ہے اور دن میں کسی چیز کا فیصلہ کیے بغیر ان شاء اللہ کہنا صحیح نہیں ہے ہاں یہ کرو اور وقت نکالو اللہ کا کرم ہے ہزاروں انسا لاکھوں انسا ایسے ملکوں میں اللہ کے دین کے لیے وقت نکال کے جماعتوں میں جا رہے ہیں جو یہ کہتے تھے ٹائم از منی جو تھا ہم انگلینڈ میں کہتے تھے انگلینڈ والے افریقہ والے یہ تمہارا امریکہ والا یہ کیا ہے لیکن جب اللہ نے دین کی بات سمجھ میں آئی تو یہی ٹائب منی والے جو ہیں چار چار مہینے اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کر رہے ہیں ڈاکٹر لوگ ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کی ذمہ داری کو میرے دوستوں پوری کرتے ہوئے اللہ کے راستے کے محنت میں نکل کر اپنی کو بنا رہے ہیں اپنی آدت بنا رہے ہیں آزاد سے ہماری گزارش ہے سوچو گے تو آپ کو بہتر کہے گا مشکل ہے نہیں نکل, نکلنا مشکل ہے ریل کی پٹری کو دیکھتے ہیں دور سے ریل کی پٹری کو دوسرے کیسے ریل کیوں ملی ہوئی دوسرے مل لگے گاڑی جائے گی نہیں پن چلتا جاتا ہے تو ریل کی پٹری کھلی ہے آپ کو دھوکا ہے ایسے بھی دھوکہ دے رہا ہے یہ فرصت نہیں ہے دکان پر کوئی نہیں ہے یوں ہو جائے گا جا جائے گا اور پھر وہ کہے گا ابھی نہیں پھر اور آپ بھی یہ بڑھ جاتا ہے اور آپ بھی اللہ کہ میرے بندے اگر میرے پر بھروسہ کرنے کا میں تیزے کافی ہوں ابھی ہمارے ہندوستان میں ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جو چلی میں جاتے ہوئے دکان بند دے جاتے ہیں دکان بند کرنے سے ہیں روزی بند نہیں ہوتی روزی تو جمع ہوگی گورنمنٹ سروٹ جو ہے اپنی چھٹیوں میں میرے دوستوں جاتا ہے تو اس کی ترخا بند ہو جاتی ہے نہ تنخواہ چالو ہے اللہ کے دین کے لیے ہم جائیں گے ہماری روزی محفوظ ہے جمع ہوگی آگر کھوائیں گے تو میرے دوستوں وہ ہماری اردو میں مل جائے گی ایسی بات نہیں ہے اللہ کے میں لگائے گا نہیں ہوتا اس لیے میرے گزارش موقع پر ایک چیز آسان جاتی ہے ابھی اجتماع ہو رہا ہے جمع دے جا رہے ہیں موقع ہے تھوڑی ہمت کر لیں گے اور اللہ سے دعا مانگ لیں گے آسان ہو جاتا ہے عید تہوار کا موقع آتا ہے عید عید کا موقع پر ہر ایک کو نیا کپڑا میں آسان ہو جاتا ہے عید ہے عید آئی تو گھر میں ماشاء اللہ شیر کما کھانا آسان ہے غریب بھی کھا لیتا ہے لیکن عید گئی تو پھر پھر موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے اسی طرح میں دوستوں اجتماع دن کی محنت میں ایسے موقع پر ہم اور آپ تھوڑا طے کریں گے اللہ کے بھروسہ کوشش کریں گے ہمت کر لیں گے اور دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جگہ سب دے گا چار مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کی عمر چالیس سال کی ہے اور اب ہم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے چار مہینے نکلو تو ایک مہینے ایک سال کے بدلے میں تین دن ہوئے چالیس سال گزر گیا اب دین کے لیے کچھ کچھ ہمارے پاس ہی نہیں تھا اب آپ اگر جائیں گے تو ایک سال کے بدلے میں تین دن ہوئے ساٹھ سال کا اگر جا رہا ہے تو دو دن ہوئے تیس سال والا جاتا ہے تو چار دن ہوئے ایک سال کے بدلے اللہ کے راستے کی محنت میں وقت لگاؤ اور اللہ کی اللہ سے دعا باگو اللہ کے راہ میں نکل کر آپ کی دعا کرتا ہے وہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے جو کمام کام مسائل تمہارے اجے ہوئے ہیں وہ تم سے تو سالو ہونے کے نہیں ہو تو اللہ کرے گا دور میں تمہارے رہنے سے سالو ہوتے تو اب تک ہو جاتے اللہ کے راستے کی محنت میں لگو گے اللہ کے راہ میں جا کے دعائیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ شان تمہارے مسائل سور کرے گا آسان کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اس میں دکھائیو اب اللہ سے ہماری گزارش یہ ہے سب کسی کیسے رہو اللہ سے دعا پہلا یہ محنت جو دیتے ہوئے نبی نے اس امت کو دی ہے اس محنت میں مجھے بھی جگہ آسان کر دے میری کو قبول کر لے میری اولاد کو بھی قبول کر لے مطلب جان مال کہیں نہ کہیں تو لگنی ہے لگے گی گناہوں میں ہمارے حضرت سلام کہتے تھے کام کرنے کرنے کے کام میں لگو تو نہ کرنے کے کام میں اللہ بچا دے گا کہاں جا رہے موبائل کی وہ گھنٹی جی، بجی تو دوستوں ایک تو یہ ہے یہ سب کے سب بیٹھے ہو توفیق اللہ دے گا تو آپ جائیں گے اللہ سے توفق لینے کے لیے آج بھی صبر کرے بیٹھے سوچے میں جاننے کو نظامت کرے اللہ سے دعا کرتا رہے جو اللہ تلاش اس کے لیے رائے ہوتا ہے اور آپ بیٹھو گے تشکیل ہوں گی لوگ اللہ کے دعا میں نکلیں گے اس کا سواب بھی آپ کو ملے گا کیونکہ آپ بیٹھے رہے آپ مددگار بنے اور اگر بھائی چلے جاؤ گے تو بھائی دوستوں چلے جانے سے اللہ راضی نہیں ہے کیا آدمی دن کے تقاضوں سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائے نہ بیٹھو کرو اللہ سے دعا مانگو اس پر اللہ تمہیں نوازے گا اس لیے آپ ایسے رہے تو ہمیں زیادہ آپ کو بچھانا نہیں ہے ہم پانچ دس منٹ کے بعد آپ کو پھر ہم چھٹی دیں گے پھر آپ کو موقع بھی دے گا میرے دوستوں وضو کا کھانے کا پینے کا سب موقع ملیں گے ابھی تو ہم سب ایک فکر ہو کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے ہماری جان مال کیسے لگے امت کی جان مال کیسے لگے اس کے لیے تھوڑی دیر بیٹھو گے دعا کرو گے اور کوشش کرو گے تو اسی مجلس میں جو بھی اللہ کے بندے اللہ کے راہ میں نکلیں گے ان کا سوال اللہ آپ کو بھی دے گا سب تیار ہو اب میرے دوستوں اللہ کی مدد کا وعدہ ان تنسر اللہ کو جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا اللہ کے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں دعائیں مانگی ہیں اللہ محمد اللہ علیہ وسلم اے اللہ اس آدمی کی مدد کر جو اللہ کے محمد صاحب کے دین کی مدد کرے اور اللہ قرآن کہتا ہے اللہ ضرور بے ضرور مدد کرتا رہے گا اس آدمی کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گی آپ اللہ کے دین کی مدد کے لیے اگر پڑھاؤ گے اللہ کی مدد سرخے دیں گے اس اسے دوستوں ہمت کرتے ادھر ادھر مت دیکھو کسی کا مت کرو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے میں چاہوں گا میرا اللہ میری مدد کرے گا اس بنیاد پر کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ شاء سے چار مہینے نقد تیار ہیں اور اللہ ہمارے لیے آسان کرے گا اب کھڑے ہو کے بولو اور اپنا نام بھی کھاؤ میں جس اطمینان سے ہم نے بات سنی ہے اسی اطمینان سے بیٹھے مولانا نے پندرہ منٹ کا وقت مانگا ہے زیادہ وقت نہیں ہے اطمینان سے سارا بیٹھے ہم سب کی ذمہ داری ہے اس لیے ماشاء اللہ سب طے کر بیٹھیں گے نا ان شاء اللہ ماشاء اللہ اس سے بھائی بولنا شروع کریں جن کے دل میں بات آ رہی ہے جنہوں نے طے کیا ہے کہ مجھے جانا ہے تو بتاؤ اس کے لیے ہمت کر کے شروع کریں بولنا